کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گداخ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے